اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا الم يجعل كيدهم في تضليل کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے ترمیہم بحجارت من سجیل جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے فجعلهم كعصف مأكول چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا